زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے کہ زندگی کیا چیز ہے یہ نہیں ہے کہ جینا پھر مر جانا جیسے جانور جیتا ہے پھر مر جاتا ہے کچھ نہیں کہاں مر گیا کچھ نہیں ایسا نہیں بلکہ یہ بتایا گیا ہے ہم کو کہ تمہاری زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے تمہاری ابتدا بھی ہے پھر انتہا بھی ہے پھر تمہارے پاس نعمتیں بھی بہت ہیں جو تم کو دی گئی ہیں وہ نعمتیں کیوں دی گئی ہے نعمتیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ کھا پی کے غافل ہو جائے جتنی اللہ نے پیدا کی ہے ان کو ذمہ داری دی ہے ان کا وظیفہ ہے ان کی ڈیوٹی ہے سورج ہو چاند ہو زمین ہو آسمان ہو آگ ہو پانی ہو جتنے حیوانات ہیں ان کی ڈیوٹیاں ہیں کچھ تو ہم جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہاں دو قسم کی مخلوق ایک مخلوق ہم ہیں انسان اور جنہ ان کو مکلب کیا گیا ہے یعنی پابند رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں تکلیف تکلیف وہ نہیں جو اردو میں تکلیف معاف کرنا وہ نہیں بلکہ مقلب کیا یعنی حکم کے پابند رہو کرنے کے کرو نہ کرنے کے نہ کرو اس کو تکلیف کہتے ہیں یہ مکلف ہے دوسری مخلوق جو ہے وہ مشخر ہے یعنی کسی خدمت کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے اسی میں وہ لگے گی دوسرا کام نہیں کرے گی جیسے آگ ہے اس کا ایک کام ہے خدمت پانی ہے اس کی ایک خدمت ہے زمین آسمان چاند سورج یہ سب اپنی ایک خدمت لے کر بیٹھے دوسرا کام نہیں کریں گے وہ پابند کر دیا گیا کہ تم یہی کرو اور یہ ساری پابندیاں جو ہیں ان پر جو ڈالی گئی ہے وہ ہمارے لیے ڈالی گئی ہے ہاں سورج کی پابندی ہمارے لیے چاند کی پابندی ہمارے لیے زمین کی آسمان کی پانی کی آگ کی ہوا کی آسمان کی فرشتوں کی فرشتے ہیں ان کو پابند کیا گیا کہ انسانوں کی حفاظت کرو حفظہ کہتے ہیں اس کو کہ ان کی حفاظت کرو چنانچہ وہ حفاظت کرتے ہیں جہاں حفاظت کا حکم آیا جہاں حفاظت کا حکم نہیں ہوتا وہ ہٹ جاتے ہیں پھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ہو گیا ہو گیا وہ ہٹ گیا بھاری سماجی ہاں ورنہ وہ حفاظت کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان ان کو کون سنبھالتا ہے وہ سنبھالتے ہیں حفظہ حفاظت کرنے والے ان کی ڈیوٹی جہاں جہاں ان کی ڈیوٹی وہ کام کریں گے نہیں ہوتی کہ بس ہٹ جاؤ تو وہ ہٹ جاتے ہیں پھر وہ ہو جاتا ہے جو ہونا ہوتا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا تو ساری مخلوق ایک خدمت پر پابند ہے اور یہ سب پابندیاں ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے یہ اللہ نے بتایا ہے ہم نہیں جانتے ہم غافل ہیں کہ ہمارے لیے کتنا کیا ہے وہ سب پر الگ درد جمی ساری زمین کی وہ سب چیزیں تمہارے لیے پابند کر دی گئی ہے یہ احسان کیا ہے اللہ نے سب چیزیں تمہارے لیے تمہارے نفع کے لیے تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے بچاؤ کے لیے اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تم کس لیے ہاں تم کو یوں پیدا کیا کہ کوئی کام نہیں حفاح تم انما خلقنا نہ کو معاغ کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم کو یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا یا کوئی کام نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہاں اتنا بڑا نظام ہمارے لیے بنایا تو ہم کو کس کام کے لیے بنایا یہ بڑا مسئلہ ہے ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں اور بات سمجھائی ہے کہ تمہیں ایک کام کے لیے بھیجا ہے اور وہ کام ہے کہ اللہ کے حکموں کی دعوے داری کرو اس کے حدوں کو نہ توڑو اس کے حقوق کو برباد مت کرو اس کے لیے تم کو بیت بنایا کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت اس کی دعوے داری اس کی پابندی کرو یہی تمہارا کام ہے اسی لیے تمہیں پیدا کیا ہے اور باقی سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے یہ نبیوں کی دعوت ہے یہ نبیوں کی تعلیم ہے تو یہی اصلی بات ہے کہ ہم حکموں کی پابندی کے لیے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں کہ زندگی میں اللہ کو پہچانے اور اللہ کو پہچان کر اللہ کا حق ادا کرے جو اللہ کو نہیں پہچانے وہ جانور سے بدتر ہے جانور سے بدتر ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانے کیونکہ ہر جانور اللہ کو پہچانتا ہے جانتا ہے اللہ کو حدیثوں میں ہے کہ جمعہ کی جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فجر میں سورج نکلنے سے پہلے ہر جانور ڈرتا ہے کہ یہ جمعہ قیامت والی جمعہ نہ ہو ہاں جب سورج نکل جاتا ہے تو ان کو چین ہو جاتا ہے کہ اب یہ جمعہ قیامت والی نہیں ہے یہ عام جمعہ ہے ہر جانور قیامت سے ڈر ہے جب سورج نکل جاتا ہے مشرق سے تو ان کو سکون ہو جاتا ہے کہ آج قیامت نہیں ہے نہیں تو وہ ہر جمعہ کو قیامت سمجھتے ہم نہیں سمجھتے کیوں ہاں۔ کہ وہ اللہ کو جانتے ہیں جانور ان کو پابند کیا ہے اللہ نے وہ اللہ کو جانتے ہیں اس لیے جو اللہ کو نہ نہ جانے اور اللہ کو نہ پہچانے وہ جانور سے بدتر ہے اس کی اللہ کا کوئی قیمت نہیں ہے اور جو اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اللہ کا حق ادا کرے تو اس کا درجہ بہت اونچا ہے ہاں اس کا درجہ بہت اونچا سارے مخلوق اس کی خدمت کے لیے ہے اس لیے میں نے کہا میرے دوستو ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے صرف کھانے پینے کی نہیں ہے کھانا پینا تو زندگی کی ذمہ داریوں کی مدد کے لیے ہے جیسے شہری کا کھانا روزے کی مدد کے لیے ہوتا ہے شہری کھانا سنت ہے نبیوں کی اور شہری اس لیے ہے کہ روزے میں اس کو مدد ملے روزے میں کام کرنا پڑتا ہے لوگوں کو وہ کھانا بھی نہ ہو اور کام ہو تو بھاری پڑے گا اس لیے پہلے کھلا دیا کہ پہلے کھا لو پھر دن بھر روزہ رکھو سما تم اسم لے لیں پھر رات مغرب تک روزہ پورا کر لو کھا پی لو یہ حکم تو جس طرح وہ شہری کا کھانا روزے کے ٹکاؤ کے لیے ہے اس طرح زندگی کی ساری نعمتیں اسی لیے ہے کہ زندگی کے اللہ نے ہم کو جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کے ٹکاؤ کے لیے ہاں کہ اصلی ترتیب ہے اور جب یہ ترتیب الٹ جاوے یہ زندگی کی ساری نعمتیں کہ وہ میرے کام کے لیے ہے بس حاکم کہے کہ حکومت میری تاجر کہے تجارت میری زمیندار کہے زمین میری تو پھر اللہ کا حکم کہاں گیا یہ تو زمین لے کے بیٹھ گیا یہ حکم لے کے بیٹھ گیا یہ تجارت لے کے بیٹھ گیا یہ اولاد لے کے بیٹھ گیا تو اللہ اور دین کہاں گیا یہ گمراہ ہے یہ گمراہ ہوئے ہاں کہ تاجر تجارے لے کے بیٹھ گیا زمیندار زمین لے کے بیٹھ گیا حاکم حکومت لے کے بیٹھ گیا مالدار مال لے کے بیٹھ گیا جو قارون مال لے کے بیٹھ گیا تو کہ جو اس میں کوئی حق نہیں کسی کا میرا ہے ہاں ایسے ہر آدمی اگر اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اپنے اپنی چیز لے کے بیٹھ گئے اور اللہ اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کچھ نہیں ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہاں اللہ کو تو وہ پسند ہے کہ جو اپنی جان مال سے اللہ کی خدمت کرے اللہ کی عبادت کرے اللہ کے اطاعت کرے وہ بندے اللہ کو پسند ہے اس کا سبق دیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے اپنی ذمہ داری پوری کرو جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنی خدا کی مدد آئے گی حدیث شریف میں ہے المعون تو اعلیٰ قدر المعون کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی ہر حکم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے آدمی ایمان لایا ایمان کی وجہ سے اللہ کی مدد ہے آدمی نماز پڑھے تو نماز کی وجہ سے اللہ کی مدد ہے انی ماں کم نقم تم سلاد سزا بات ہی تم اس میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ کہتے ہیں اگر تم نماز پڑھو گے زکات ادا کرو گے ہر حکم کے ساتھ مدد ہر حکم کے خلاف سزا جس حکم کو توڑا اس کی سزا ہوگی اس لیے یہ دعوت تھی کہ اپنے آپ کو پابند کرنا کیا کرنا پابند کرنا کس چیز کا کہ اللہ کے حکموں کا ہاں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند کرو اور اللہ کے حکموں کو جانو یہ حکم ہے کہ اللہ کے حکم کو جانو کہ اللہ کا کیا حکم ہے حکومت کے قانون کو لوگ جانتے ہیں تاکہ قانون تم میں پھنس نہ جائے ہاں اس لیے حکومت کے قانون کو جانتے ہیں بیٹا کیا قانون ہے اس میں کیا فائدہ ہے کیونکہ قاعدے کے خلاف ہوگا تو پہنچ جائے گا اسے حکومت کے قانون جانتے ہیں پوچھتے ہیں حکومت کے در سے ہاں۔ ایسے ہی میرے دوستوں کہ اللہ کے قانون کو اللہ کی بات کو اللہ کے حکم کو وہ بھی جانو ہاں کیوں کہ اگر حکم توڑ دیا تو حکم کا توڑنا بہت بھاری ہے زمین آسمان کے توڑنے سے بھی زیادہ بھاری کہ اللہ کا حکم توڑ دیا اللہ بہت بڑے بڑے کا قانون بھی بڑا اور اس کے توڑنے کا وبال بھی بڑا جی ہاں اس لیے یہ حکم ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کو جان کر مان کر اس کا پابند بنانا یہ اصلی زندگی ہے اس کو اطاعت کہتے ہیں تابے داری کہتے ہیں تمام نبیوں کا دنیا میں آنا اعتاد قائم کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی اعتبار پر قائم کریں اللہ کی تابے داری پر کھڑا کریں کہ اللہ کے تابے دار بنو آبار کی آزادی چھوڑو ہاں آبار کی آزادی کہ اس کو ختم کرو اور اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو پابند کرو جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو صرف نعمت مت سمجھو بلکہ وہ نعمتیں تمہارے امتحان کے لیے آئی کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو یہ بتایا ہاں مال دے کر دیکھیں گے کہ کیا کرتا ہے یہ مال میں کیسے اپنے آپ کو چلاتا ہے تو ہر نعمت اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کا امتحان ہے پھر وہ امتحان کا دور ختم ہو جاتا ہے نتیجے کا دور آتا ہے جسے امتحان ہوتے ہیں نا لڑکوں کے امتحان کے اتنے دن ہیں پھر اس کے بعد رزلٹ ہے تو امتحان کا دور جب ختم ہو جائے گا پھر رزلٹ آئے گا ان کو ہم نے مان لیا تھا انہوں نے یہ کیا ان کو ہم نے دولت دی تھی انہوں نے یہ کیا ان کو تندرستی دی تھی انہوں نے اس تندرستی میں یہ کیا اس کا لیے کیا ہے وہ اس لیے دعوت دی جاتی ہے اور نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنی نعمت میں اپنے آپ کو نہ بگاڑے کوئی بلکہ نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے نعمت سے فائدہ بھی اٹھاوے اور حق ادا کرے یہ اللہ کی تعلیم ہے میرے بھائی کلو مرز کر رب کم بش کرو لہو یہ فرمایا کلو مررز رب کم بش کرو لہو کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے کھاؤ پیو استعمال کرو یہ تو تمہارے لیے ہی دیا ہے کسی اور کے لیے نہیں دیا کسی جن کے لیے کسی فرشتے کے لیے نہیں دیا آپ کو ہی دیا ہے یعنی انسانوں کو دیا ہے تو کھاؤ پیو فائدہ اٹھاؤ لیکن شکر گزار بنو یہ کہا غافل نہ بنو ظالم نہ بنو ظالم کیسے بنے گا کہ ظالم ایسے بنے گا کہ نعمت ملی تو نعمت سے گناہ کی یہ ظالم ہوا کہ ان کو نعمت دی تھی اس نے نعمت سے گناہ کیا نعمت کی طاقت گناہ میں لگائی ہے یہ ظالم ہے اس کو گناہ کرنے کے لیے نہیں دی تھی اس کو تو شکر کرنے کے لیے دی تھی تو شکر ادا نہیں ہوا بلکہ گناہ ہوا اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے کہ نعمت سے گناہ کرے جی ہاں زندگی بڑی نعمت ہے زندگی میں گناہ کرے زندگی میں جو نعمتیں دی ہاں کان زبان یہ بڑی نعمت ہے اس میں گناہ کرے پھر مال دیا مال سے گنا کم یہ پھر ظالم ہے ان کو ظالم کہا ہے دو صفتیں آدمی کے اللہ نے زیادہ بتائی ایک کہ انسان ظالم ہے انسان نا شکرا ہے یہ دو بتا قرآن بھاپ یہ ظالم ہے اور یہ نا ہے کہ ان کو میں نے نعمتیں دی ہے یہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے میری سنتا نہیں ہاں۔ اس لیے میرے دوستوں اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو حکموں کا پابند کرے اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اس حکم کے پورا کرنے میں ہے اور میری ناکامی اس کے ٹوٹنے میں ہے اگر یہ حکم میں نے توڑا میری لیے میں ناکامی یہ پکی بات ہے کہ جو حکم توڑے گا وہ نامراد ہوگا آدمی تو کل اور جو حکموں پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا اس کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے زندگیوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے مال دیا ہے تو وہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال سے حکم ادا کریں جان دی ہے حیات دی ہے تو اسے کہ اسے اپنی حیات میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اسی کے لیے یہ مجلسیں کی جاتی ہیں ہاں تاکہ ذمہ داری سمجھ میں آئے نہیں تو ذمہ داری سمجھ میں نہیں آئے گی ہاں ضرورت سمجھ میں آئے گی راحت سمجھ میں آئے گی ضرورت پوری ہو جائے راحت مل جائے ضرورت پوری ہو جائے راحت ملے اسی کے چکر میں رہیں گے اسی کا چکر ضرورت راحت ضرورت راحت تو بھائی جس طرح ضرورت راحت ہے ایسے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا کرو نبیوں نے یہ بتایا کیا قوم ہے بود اللہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو یہی نبی کی دعوت ہے اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حکم والا اللہ کی عبادت والا یہ بنا رہے ہیں اس لیے اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے زمانے آتے ہیں رمضان آئے گا اور حج کا زمانہ آئے گا ایسے اوقات یہ کیوں تاکہ یاد دہانی ہو ان کو یاد دہانی کراؤ رمضان کا مبارک مہینہ ہے یہ خاص یاد دہانی کا مہینہ ہے نعمتیں بھی بہت اللہ دیتے ہیں رمضان میں ہاں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے حدیث میں ہے کہ مومن کی روزی رمضان میں بڑھ جاتی ہے اتنا تو حدیث میں ہے کہ روزی بڑھ جائے گی ایسا نہیں ہے کہ بہت کھاؤ یہ نہیں ہے روزی بڑھ گئی تو بہت کھاؤ ایسا کہیں ملتا نہیں حدیث میں روزی بڑھ گئی ہاں جی ہاں تو شکر کرو دوسروں کو کھلاؤ دوسرے دنوں میں کھانے کا حکم دیا ہے اور عید کے دنوں میں کہا کہ کھاؤ روزے مت رکھو روزہ حرام ہے بکرے کے دنوں میں یہ ہاں روزہ روزہ حرام لا کسو مفیہ دیا ان دنوں میں روزے نہ رکھو کھاؤ یہ کھانے پینے کے دن ہے یہ کہا یہ آنے کا کھانے پینے کے دن ہے روزی بڑھا دی ہے مگر یہ کہا کھاؤ پیو یہ نہیں کہا ہاں، یہ جہالت ہے کہ کھاؤ پیو اور سو یہ نہیں کہا یہ سمجھنے کی بات بلکہ حدیث میں ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کو اپنی تابے داری دکھاؤ کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے میں نے اتنی عبادت کی ہے میں نے اتنی خیرات کی ہے میں نے اتنی دعا مانگی ہے میں نے اتنی توبہ کی ہے میں نے اتنا کیا کہ اللہ کو اپنی اپنی دبے داری دکھاؤ یہ حدیثوں میں ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس میں اللہ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دکھاؤ یہ حدیثوں میں ہے ہاں۔ ایک دوسرے سے اپنی عبادت میں اپنی محنت میں آگے بڑھے رمضان میں یہ دکھاؤ ہاں۔ تو یہ رمضان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ نے رمضان دیا ہے تو رمضان کا یہ تقاضا کہ اللہ کو دکھاؤ کہ آپ نے ہم نے رمضان دیا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ چاہیں گے کہ سارا سال رمضان رہے حدیثوں میں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ عید کا انتظار نہ کرے کہ کب عید آوے ہاں، انتیس میں تیس میں کب آوے وہ اس کا انتظار نہ کرے اگر ان کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے بلکہ وہ کہیں کہ بارہ مہینے رمضان رہے ایسا ہے یہ جی بارہ مہینے کماتے ہیں لوگ بارہ مہینے کھاتے بھی ہیں ہاں تو ایسے بارہ مہینے رمضان گزارے اگر میری امت کو پتہ چلے کہ رمضان کیا ہے تو وہ سارا سال چاہے کہ رمضان رہے اس کی اہمیت بتائیے کہ اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا پیارا ہے اتنا پسندیدہ ہے اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور رمضان میں اللہ کو راضی کر دینا ہے کیا کرنا ہے ہاں کھاپی کے نفس کو راضی تو کر ہی رہے ہیں اللہ کو راضی کرو یہ اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ کو راضی کرو مجھ کو دکھاؤ اپنی اپنی اپنی عبادت اپنی قربانی اپنی محنت اپنی دعا یہ مجھے دکھاؤ لوگوں کو نہیں دکھانا کہ کتنا خیرات کیا کتنا صدقہ کیا کتنی بات لوگوں کو نہیں دکھانا لوگوں کو دکھایا تو بیکار ہے کہ اللہ کو دکھاؤ حدیث میں اگر یہ رمضان صحیح گزرے گا تو سارے سال اس کا اثر رہے گا جیسے بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا اثر پانچ سال رہے گا ہاں مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ آپ کے گھٹنے میں انگلینڈ میں ہم تھے وہ ڈاکٹر بھی تھے وہ کہ ایک انجیکشن لے لو پھر کیا ہوگا کہ ایک سال تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی چلو گے پھرو گے ایک سال اس کا اثر رہے گا انجیکشن کا بعض انجیکشن کا پانچ سال تو یہ ایسا یہاں ہے کہ ایک رمضان اچھا گزارا کہ سارا سال اس کا اثر رہے گا اگلا رمضان آنے تک مولانا علی میاں صاحب سہارنپور میں حضرت کے ہاں ان کے بیانات ہوتے تھے بزرگوں کے تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ ایک رمضان جو ہے دوسرے رمضان کو چار سے دیتا ہے جیسے گورنمنٹ شرمنٹ ہوتے ہیں وہ جب ہٹتے ہیں تو وہ چار دے کے ہٹتے ہیں کہ بھائی یہ لو اب میں جا رہا ہوں تو مولانا نے یہ فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کو چار دے گا یہ لوگ ہاں ایسی زندگی ایسی ہے تو اگلے رمضان تک اس کا اثر رہتا ہے اس لیے اپنے رمضان کو اچھا بنانا ہے خاص طور سے یہ اشرا جو آخری ہے نا یہ بہت اہم ہے دس روز کبھی دس ہوں گے کبھی نو بھی آؤں گے یہ بہت اہم ہے اس کی حدیثوں میں زیادہ تاکید آئی ہے کہ آخری عشرے میں رات تلاش کرو ہاں رمضان نے رات پر زور دیا ہے کھانے پہ زور نہیں دیا رات پر زور دیا کہ اس میں ایک رات ہے اس میں ایک رات پڑھیں گے نا حدیثوں میں تو رات پر زور دیا ہے کہ رات کما لو شب قدر جو اس امت کو دی گئی ہے اسے کما لو حدیثوں پر غور کر اور رمضان کی حدیثوں پر تو رات پر زور دیا ہے ہاں، یہ رات کما ہو کہ اس کی رات اہم ہے پورا رمضان نہیں تو آخری دس رمضان کی راتیں کماؤ عبادتوں سے توبہ اشتفا سے کہ اپنی زندگی صحیح کریں کہ اللہ کا حق بھی ادا کریں اور کسی کا حق ہے تو وہ بھی ادا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے توبہ کر کے پاک صاحب بتائیں یہاں تک کہ رمضان گزر گیا اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہو گئی تو یہ خوش نصیب ہے اور جس نے رمضان گزرنے پر بھی اپنے اپنی مغفرت نہیں کرائی اس کے لیے بد دعا ہے حدیث میں کہ رمضان گزرے اور اپنی مغفرت نہیں کرائی کافی کتنے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے بد دعا ہے اللہ کی بھی اور جبریل کی بھی یہ حدیثوں میں تو اس لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو اللہ کے فضل کا اللہ کی مہربانیوں کا حقدار بنا اللہ بہت قدر کرنے والے ہیں بنوں کی عبادت بنوں کی خدمت ان کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے اس لیے توبہ کریں اور اپنی زندگی ذمہ داری سنبھالیں نمازوں کا خوب اہتمام کریں رمضان میں نمازی بن جائیں ایسی نماز کے بعد پھر ٹوٹے گی نہیں اب با جماعت دیکھو ایک بات کہوں دنیا کا کوئی کام بوجھ لیے بغیر بنتا نہیں ہے شادی کرنی ہے تو بوجھ پڑے گا مکان بنانا ہے تو بوجھ پڑے گا علاج کرانا ہے تو بوجھ پڑے گا جی ہاں بوجھ بغیر کوئی کام بنتا نہیں ہے اور لوگ بوجھ اٹھاتے ہیں دنیا کے لیے جو فنا ہونے والی ہے تو جیسے دنیا کے لیے بوجھ اٹھایا جاتا ہے اپنی آخرت کے لیے بوجھ اٹھا کہ بھائی پہلی سب میں نماز پڑھنا تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا بعض زمان نماز پڑھنا ایک بوجھ ہے نفس پر تو وہ بوجھ لے وہ اس بوجھ میں اس کے لیے کامیابی ہے ہاں یہ پکی بات ہے کہ دنیا کا کام بغیر بوجھ کے نہیں ہوتا کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جی ہاں پھر بھی وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ایسے ہی آخرت کا کام کہ بوجھ لے اپنے اوپر کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے پھر اللہ کی مدد آئے گی جب بوجھ لے کر اللہ کے کام کے لیے تیار ہوگا تو ضرور مدد آئے گی اللہ اس کو آسان کر دیں گے اور پھر آسان کرتے چلے جائیں گے جی ہاں اس لیے بوجھ لینا ہے ہمت کرنی ہے ورنہ نفس گھبراتا ہے نفس گھبراتا ہے پیچھے ہٹتا ہے ہاں۔ کہ نہیں پیچھے نہ ہٹے اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو جلدی کرو حکم پورا کرنے میں اس لیے اپنے اوپر بوجھ لیے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخر میں آئی نہیں بات اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہمت کرو ہمت کر کے اپنے اپنی ذمہ داری لو کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے پھر کام آسان ہو جائے گا اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر شیطان کے آج نکل آج نکل اور زندگی پوری ہو جائے گی اور کچھ نہیں اس لیے توبہ کرنی ہے استفار کرنا ہے اور جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے دوسروں کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے اپنی زندگی صاف ستھری بنانی ہے صاف ستھری زندگی لے کر پھر جاوے اللہ کے ہاں تو کریں گے انشاءاللہ ہاں اس لیے دعا بھی مانگے اور محنت بھی کریں اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا لا إله إلا الله وحده شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ولی و صحبید اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہم تیرے دربار میں خوش اور ہیں اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے ہم کو نگار ہیں گناہوں کا اقرار ہے تیرے سامنے ہم اقرار کرتے ہیں ہم قصوروار ہیں اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما رشت ہدایت کی ہوا چلا دے اے اللہ رشت ہدایت کی ہوائیں چلا دے ہمارے دل میں تیرا خوف پیدا فرما دے ایسا خوف پیدا فرما جو نافرمانیوں سے ہم کو بچا لے وہ تیرا پتہ کرنے پر تیار کرے اے اللہ ہمیں تیری رحمتوں کا امیدوار بنا دے اے اللہ ہمیں تیری رحمتوں کا امیدوار بنا دے ایسی امید عطا فرما جو تیری اطاعت کی طرف لے جاوے وہ تیرے حق تیرے حق پہ ادا کرنے کی طرف لے جاوے تیری رحمتوں کا ایسا امیدوار بنا دے اے اللہ دنیا و آخرت کے بگاڑ سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دنیا و آخرت کے خیر ہم کو عطا فرما دے اے اللہ دنیا اور آخرت کے خیر عطا فرما ہماری زندگی ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر بنا دے دینی زندگی بھی بہتر بنا دے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر بنا دے ہر خیر سے مالا مال فرما ہر سر فصا سے ہماری حفاظت فرما ربنا آتینا بھی دنیا حسنا وفی آخرت ہنسنا وفین آزاد بننا اللہ عمین کا کوٹھی بولا خوا فاکو ہننا اللہ تعالیٰ خیر فرقی うん。